حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی نظافت و لطافت اور خوشبو امبری ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو دست قدرت نے خصوصی اہتمام اور محبت کے ساتھ خوشبو میں گوندا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باس عادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چودویں رات کے چاند کی طرح سراپا نور پایا اور اس سے تر و تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو نہ سونگی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال نہ بھی فرماتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے کستوری یا مخلوط عطر کی خوشبو مشام جان کو معطر کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی مشک بار ہوتا اور اس سے پھوٹنے والی خوشبو کائنات کی عمدہ ترین خوشبو سے بھی افضل ہوتی اترو مشک و امبر کی کیا بسات ہے لوگو اترو مشک و امبر کی کیا بسات ہے لوگو دو جہاں معطر ہیں آپ کے پسینے سے مشکو امبر موگیا چمبا کلی جو ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف ام مبارک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا حسین سفید چمکتا چہرہ جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نوخیز کلیوں کی طرح چمکتا تھا آپ فرماتی ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں کھٹکیں اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم و کسیم تھے عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور کسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے یعنی جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے کسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عزو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو یعنی جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدس کی جلد مبارک نہایت نرم و نازک تھی آپ کے ام محترم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بستر میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اطہر کو نہایت ہی نرم و نازک پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اطہر سے اس قدر خوشبو آتی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کستوری کے عطر میں نہلایا گیا ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے زندگی میں آج تک کسی ایسے ریشم یا دیباج کو مس نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں میں نے کسی کستوری یا مخلوط عطر کی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پاک و صاف اور لطیف و نظیف جنم دیا کہ آپ کے وجود پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو آپ کی ولادت کے ساتھ نہ کوئی خون کا دھبا تھا اور نہ کسی درد کا احساس تھا امام ابو نعیم اور خطیب بغدادی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کا ایک کال یوں نقل کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چودوى رات کے چاند کی طرح سراپا نور پایا اور اس سے تر و تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو کستوری کی خوشبو سے ہر کسی کے مشام جاں کو فرحت و امبسات کا پیغام نہ دے رہا ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور مہک کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار تھے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی اپنی صفت تھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدس سے اسی طرح خوشبو آتی رہتی تھی امام اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں یہ خوشبو اور مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی اپنی تھی نہ کہ اس خوشبو کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی استعمال فرماتے تھے امام خفاجی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہ خوشگوار مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور موجزہ کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں طبعی اور پیدائشی طور پر رکھ دی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کوئی امبر کستوری یا اتر بیز شے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی مہک سے زیادہ پیاری مہک اور خوشبو والی نہیں سونگی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے انہوں نے فرمایا میں نے کستوری یا کسی ایسے مخلوط عطر کو نہیں سونگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت چمکدار آبدار اور تابدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو دنیا کی عمدہ ترین کستوری سے کہیں بڑھ کر تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے پھر کوئی بھی شخص بعد میں اس راستے سے گزرتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی منفرد خوشبو سے جان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے جس بھی راستے سے گزر جاتے لوگ اس راہ میں نہایت دیباری اور پاکیزہ مہک پاتے اور پکار اٹھتے کہ اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پھر ہمارے ہاں ہی کیلولہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک صاف کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگی دریں اسنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جسے میں جمع کر رہی ہوں تاکہ بعد ازاں ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈالیں گے یہ معمبر اور معطر پسینہ مبارک سب سے عمدہ خوشبو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تم کل ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا میرے اور تمہارے درمیان ملاقات کی یہ نشانی ہوگی کہ دروازے کا کواڑ بند ہوگا تو تم دروازے پر دستک دینا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن وہ کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی سے اپنے بازوؤں پر سے پسینہ اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے جا کر کہو کہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکالے اور اپنے آپ کو اس سے خوشبو لگائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ خوشبو لگاتی تو پورا شہر مدینہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا اور اسی بنا پر لوگوں نے اس گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ ہوتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوفا بحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اطہر کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ الخصائص القبرہ میں روایت نقل فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج یا چاند کی روشنی میں خرام ناز فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا امام زرکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا تھا